گر حسینوں سے ہو بچنا تو پھر ایسا کرنا گر حسینوں سے ہو بچنا تو پھر ایسا کرنا گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا بجلی حسن ہے دیکھو گے تو گر جائے گی دیکھو گے تو گر جائے گی اور بجلیاں تو چھونے سے لگتی ہیں یہاں دیکھنے سے گر جاتی ہے بجلی حسن ہے دیکھو گے تو گر جائے گی اپنے تقوا پہ کبھی تم نہ بھروسہ کرنا اپنے تقوا پہ کبھی تم نہ بھروسہ کرنا بجلی حسن ہے دیکھو گے تو گر جائے گی اپنے تقوا پہ کبھی تم نہ بھروسہ کرنا گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا سال کو حسن پہ لے لا کے نظر ڈال کے تم سال کو حسن پہ لے لا کے نظر ڈال کے تم عشق مولا کو سر عام نہ رسوا کرنا عشق مولا کو سر عام نہ رسوا کرنا اگر اور لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بات نہیں ہوتی لیکن جو لوگ مولا کے کہلاتے ہیں یا مولوی ہیں مولوی عام لوگ ویسے بھی جو داڑھی رکھ لیتے ہیں اس کو مولوی صاحب کہتے ہیں ایک نسبت ہے کہ یہ مولا والا ہے اگرچہ وہ مولوی تو ویسے ہی کہتے ہیں رسمن کہتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں کہ مولوی کے کیا معنی ہیں لیکن نسبت تو بہرحال مولا سے ہے تو اگر مولا والا غیر کو دیکھے گا بہت خطرناک بات ہے اس سے عشق مولا جو ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے اس کو میں نے عرض کیا کہ سالی کو حسن پہ لے کے نظر ڈال کے تم عشق مولا کو سر عام نہ رسوا کرنا گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا رہزنی جن کا ہے شیوا ہم انہیں کیوں دیکھیں یہ رہزن ہے رہزن ہے کیا کیا چیزیں لوٹ لیتے ہیں ایمان لوٹ لیتے ہیں اعمال لوٹ لیتے ہیں اخلاص لوٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت کا جو خزانہ ہے وہ لوٹ لیتے ہیں کیفیت آسانی ہیں تقوا کی دولت لوٹ لیتے ہیں اتنے سارے خزانے لوٹ لیتے ہیں پھر بھی ہم انہیں میں بڑھتے ہیں دیکھیے سادگی دیکھیں میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جن کے سبب آگے آپ لوگ کہ رہزنی جن کا ہے شیوا ہم انہیں کیوں دیکھیں ذوق نظارہ کی توہین ہے ایسا کرنا ذوق نظارہ کی توہین ہے ایسا کرنا رہزنی جن کا ہے شیوا ہم انہیں کیوں دیکھیں ذوق نظارہ کی توہین ہے ایسا کرنا گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا حسن ارزاں ہے تو کیا عشق بھی ارزاں ہو جائے حسن ارزاں ہے تو کیا عشق بھی ارزاں ہو جائے ہم کو ہرگز نہیں بھائی اس طرح سودا کرنا ہم کو ہرگز نہیں بھائی اس طرح سودا کرنا بھائی کیسا ہے وہی ہمیں اس طرح نہیں سودا کرنا یہ تاجروں کی زبان بھی ہے حسن ارزاں ہے تو کیا عشق بھی ارزاں ہو جائے ہم کو ہرگز نہیں بھائی اس طرح سودا کرنا ہم کو ہرگز نہیں بھائی اس طرح سودا کرنا عزم بالجزم ہو غیروں کو نہیں دیکھیں گے عزم بالجزم ہو غیروں کو نہیں دیکھیں گے چاہے پڑ جائے ہمیں دنیا سے پردہ کرنا چاہے پڑ جائے ہمیں دنیا سے پردہ کرنا پردہ دیکھیے دو مانوں میں دیکھیے عزم بالجزم ہو غیروں کو نہیں دیکھیں گے شیطان ڈراتا ہے کہ جان نکل جائے گی اگر تم گناہ سے بچ جاؤ گے جان نکل جائے گی حالانکہ جان نہیں نکلتی اللہ تعالیٰ آدھی جان لے کے سو جان دیتے ہیں ہاں، آدھی جان لیتے ہیں اور سو جان دیتے ہیں مرتا نہیں ہے آدمی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر یہ گناہ نہیں کروں گا تو مر جاؤں گا مرتا نہیں اللہ تعالیٰ اور زندگی دیتے تھے اس کی زندگی میں زندگی آ جاتی ہے سینکڑوں حیات اس کی زندگی میں برستے عزم بل جزم ہو غیروں کو نہیں دیکھیں گے چاہے پڑ جائے ہمیں دنیا سے پردہ کرنا چاہے پڑ جائے ہمیں دنیا سے پردہ کرنا کیا کریں بے پردگی اتنی ہے کہ پردہ کرنا پڑتا ہے اور آخری شعر دوسرے رنگ کا ہے کہ ان کو توبہ کی ہوا چھو کے نہیں گزری ہے ان کو توبہ کی ہوا چھو کے نہیں گزری ہے کان چھونے کو سمجھتے ہیں جو توبہ کرنا کان چھونے کو سمجھتے ہیں جو کیسا چھوتے اور ہاں، یوں یوں بھی کرتے ہیں سب دیکھتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں ان کو توبہ کی ہوا چھو کے نہیں گزری ہے کان چھونے کو سمجھتے ہیں جو توبہ کرنا کان چھونے کو سمجھتے ہیں جو توبہ